سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے ایک برتن سے غسل کیا اس میں آٹے کے نشانات تھے حدیث نمبر تین سو اٹھاسی مسند احمد